بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا بے مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنیوں کو بنایا روشنی کو بنایا پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن قِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر ایک مقرر وقت مدت مقرر کی اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس ہے پھر تم شک کرتے ہو وہ اللہ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں یا علم و رقم و جہ رقم و تقسیبون وہ تمہاری پوشیدہ اور اعلانیتاً باتوں کو جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے جو تم کرتے ہو وما آیات من آیت من آیات ربهم اللہ کانو نمنحا معردین اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں فقط کردب و بالحق لما جا یقیناً انہوں نے حق کو جٹلا دیا جب حق ان کے پاس آیا فصوف عتیم امبا ما کانو بھی یستحزی اون ان قریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آئیں گی جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے علم یارو کا محلکنا من قبل من قرن مکن فی الارض مالم نمک لکم کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے اتنی صدیاں اتنے زمانے ہلاک کر دیے کہ جن کو ہم نے زمین میں وہ کچھ دیا تھا وہ اقتدار دیا تھا جو ہم نے انہیں نہیں دیا وہ علیہم السماء مدرارا علیہ اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش برسائی الانہار انہارا من تحتہم اور ہم نے دریا بنائے جو ان کے نیچے سے بہتے تھے فاہلکناہم بدنوبہم تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا وہ انشا نام آخرین اور ان کے بعد ہم نے نئے زمانے پیدا کیے یا نئے لوگ پیدا کر دیے ہاں جی ساری قومیں جو پہلے ہلاک ہوئی ہیں ولو نزلنا علیہ کا کتاب قرطاس فلمسوه عیدیم اور اگر ہم آپ پر کتاب نازل کر دیتے کاغذ میں اور وہ ان کو اس کو اپنے ہاتھ سے چھوتے لقال اللہ دینا کفر انہادا اللہ سحر مبین تو کافر یہ ضرور کہتے کہ یہ واضح جادو ہے وقال لولا انزل علیہ ملک اور انہوں نے کہا کہ اس پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ولو انزلنا ملک اللہ قدی الامر ثم علی انذارون اور اگر فرشتہ نازل کر دیا جاتا تو ضرور کام تمام کر دیا جاتا اور پھر اگر ہم فرشتے کو نازل کرتے تو کام تمام کر دیا جاتا پھر وہ ڈھیل نہ دیے جاتے مہلت نہ دیے جاتے وََ اللہ جا راج الن وسن علیہ البسون اور اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے تو اس کو بھی ہم آدمی ہی بناتے اور پھر ان پر وہی خلط ملت کر دیتے جو اپنی جانوں پر خلط ملت کرتے ہیں اور البتہ تحقیق مذاق کیا گیا ان رسولوں کے ساتھ جو آپ سے پہلے تھے تو جن لوگوں نے ان میں سے مذاق کیا انہیں اسی چیز نے گھیر لیا جس چیز کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ کے عذاب کے بارے میں کہ جی سنا ہے جی کہتے ہیں لوگ آئے گا آتا ہے کوئی نہیں تو اسی عذاب نے ان کو گھیر لیا جس کے ساتھ یہ مذاق اڑاتے تھے کل سیرو فل اور دسمندرو کے فقان عاقبت المقدبین کہہ دیجئے کہ چلو پھرو زمین میں پھر دیکھو کہ جٹرانے والوں کا انجام کیسا ہوا کل لمن وافی السماوات والارض کہہ دیجئے کہ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ کا ہے کاتب علی نفسی الرحمہ اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھ دیا ہے لا يجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فی وہ تم کو ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا پس وہ ایمان نہیں لائیں گے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اسی کے لیے ہے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے آسمان میں دن میں اور رات میں وہ سمیع العلیم اور وہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے قل اغیر اللہ فاطر السماوات والارض کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے سوا میں کوئی دوست بناؤں وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو وہ ہوا ولا یطعم اور وہ کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا قل کہہ دیجئے انی امرت ان اکونا اول من اسلم کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں وہ پہلا شخص بنوں جو موتی ہوا اسلام لے آیا ولا من المشرقین اور مشرقوں میں سے نہ ہو جائیے کہہ انی ان عظیم اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں میں یوس عنہ یوم دن فقد رحیمہ جس سے وہ اس دن وہ عذاب ہٹا لیا گیا یقیناً اس پر رحم کیا گیا وذالک الفوز المبین اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَإِن اللَّهُ بِالدُّرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اور اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کو اس کے سوا کوئی اور ہٹانے والا نہیں ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور اگر وہ آپ کو خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے وہ القاہر فوق کا عباد ہی وہ الحکیم الخبیر اور وہ اپنے بندوں پر زبردست ہے اور وہ بہت زیادہ حکمت والا خوب خبر رکھنے والا ہے کل ایو شعین اکبر شہادہ کہہ دیجیے کہ گواہی کے اعتبار سے کون سی چیز بڑی ہے قل اللہ شہید بینی و بینا کم کہہ دیجیے کہ اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے و اوہاد قرآن کم بھی و مم بالا اور میری طرف یہ قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی اس کے ذریعے ڈراؤں اور ان لوگوں کو بھی جن تک یہ پہنچا آلِهَةً لدرا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہیں ہے کل اشحد کہہ دیجئے کہ میں گواہی نہیں دیتا کل کہہ دیجئے انما ہوا الہ واحد یقیناً وہ تو صرف اور صرف ایک ہی الہ ہے وہ اننی بری امنما تشریکون اور یقیناً میں اس چیز سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ دین آتینہ الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو اللہ دین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا پس وہ ایمان نہ لائیں گے ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا انہ لا يفلح الظالمون حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے وہ یوم نحشرهم جميعا اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے ثم نقول للذین اشرکوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون پھر ہم ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا کہیں گے تمہارے وہ شرا کا کہاں ہیں جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے ان ما پھر ان کا فریب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم مشرق نہیں تھے شریک ٹھہرانے والے نہ تھے انظر دیکھیے کئی علی بلفوسیم کیسے انہوں نے اپنے آپ پر جھوٹ بولا کانفتارون اور ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے گھڑا کرتے تھے پمن علیک اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف غور سے سنتا ہے وہ جالنا قروب اکنتن اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں وفی آزان ہی اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے بِهَا اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ لیں سب نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی وہ ایمان اس پر نہ لائیں گے حتیٰ ادا جاؤ کا یو یا درونا کا حتیٰ کہ جب وہ تیرے پاس آتے ہیں تجھے جھگڑا کرتے ہیں یقول اللہ کفر انحاد الاولین تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں یہ تو صرف پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں وہ ہم ینہون عنہ وینعون عنہ اور وہ اس سے روکتے ہیں اور اس سے دور ہوتے ہیں وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ صرف اپنے آپ کو ہی ہلاک کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے وَلَوْ تَرَا إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ کاش کہ آپ دیکھ لیں جب ان وہ روکے جائیں گے آگ پر فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا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 ہمارے رب کی قسم یقیناً یہ حق ہے کالا فروق العذاب بما کنتم تکفرون وہ کہے گا تو سو عذاب چکھو اپنے کفر کرنے کی وجہ سے قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقیناً وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا حتی اذا جاءتهم الساعه بغتة حتیٰ کہ جب ان پر اچانک قیامت آن پڑی قالو تو انہوں نے کہا یا حسرتنا نا علامہ فرتنا حسرت اے افسوس اس پر جو ہم نے کوتاہی کی اس دنیا میں یحملون اوزارہم اور وہ اپنے بوجھوں کو اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے الا سا یزرون خبردار جو وہ اٹھاتے ہیں وہ بہت برا ہے امل حیات دنیا و لہو اور دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور غافل کرنے والی للذین یتقون اور یقیناً جو تقوا اختیار کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے قد نعلم ان يقولون یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کو وہ چیز غمزدہ کرتی ہے وہ بات غمزدہ کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ یقیناً یہ آپ کو نہیں جٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ یقیناً آپ سے پہلے رسول جٹلائے گئے فَصَبَرُوا عَلَى مَا قُذِّبُوا تو انہوں نے جٹلائے جانے پر صبر کیا وہ اردو اور وہ تکلیف دیے گئے حتیٰ عطا نسرنا حتیٰ کہ ان پر ان کے پاس ہماری مدد آن پہنچی والا مبدی علی کلیمات اللہ اور اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے والا قد جا من نبا المرسلین اور البتہ تحقیق آپ کے پاس رسولوں کی خبر آن پہنچی ہے وہ ان کا نقابر علیہ کا اور اگر آپ پر ان کا اعراض کرنا گرا گزرتا ہے تو اگر آپ طاقت رکھتے ہیں کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں سیری لگائے اور ان کو نشانی کوئی لا شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ اللہ الْهُدَى اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر جمع کرتا من الجاہرین پس آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں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 مگر تمہاری طرح امتیں ہیں ما فرتنا فی الکتاب من شیء ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی ثم الى ربهم یحشرون پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گنگے ہیں اندھیرے اندھیروں میں ہیں میں یشاء اللہ یذل جس کو اللہ چاہے اس کو گمراہ کرتا ہے وَمَن يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر بنا دیتا ہے قل کہہ دیجئے ارائیتکم کیا خبر دو ان اتاکم عذاب اللہ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے او اتتکم الساعہ یا تم پر قیامت آ جائے اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین کہ اللہ کے سوا تم کسی کو پکارو گے اگر تم سچے ہو بل ایاہو تدعون بلکہ اسی کو تم پکارو گے فیکشف ما تدعون الیہ انشاء تو جس کی طرف تم اسے پکارو گے اگر اس نے چاہا تو اسے دور کر دے گا وتنسون ما تشركون اور تم بھول جاؤ گے جو تم شریک بناتے ہو ولقد ارسلنا الى امم من قبلك اور یقیناً ہم نے ان امتوں کی طرف بھی بھیجا جو آپ سے پہلے تھیں فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون پھر انہیں تنگ دستی اور تکلیف کے ساتھ آزمایا پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں فلولا اس جاءهم باسنا تضرعوا پھر انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کی جب ان پر ہمارا عذاب آیا ولكن فسد قلوبهم اور لیکن ان کے دل سخت ہو گئے وضل عنهم ما كانوا يعملون وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون اور شیطان نے ان کے لیے وہ کچھ مزین کر دیا جو وہ عمل کرتے تھے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء جب وہ بھول گئے اس چیز کو جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے حتی اذا فرحوا بما اوتوا حتیٰ کہ جب وہ اس چیز پر خوش ہو گئے جو وہ دیے گئے تھے اخذ نا ہوں تو ہم نے ان کو اچانک پکڑا فعدا ہوں مبلسون تو وہ نا امید اور مایوس ہو گئے ادابر القوم الدین ظلم تو ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا الحمد للہ رب العالمین اور تمام تر تعریفات اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم على قلوبکم من الہ غیر اللہ اتیکم به کہہ دیجئے کہ خبر دو مجھے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت و بسارت کو لے جائے اور تمہارے دنوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں یہ سب کچھ لوٹا دے انظر کیف نصرف الآیات دیکھ ہم کیسے نشانیاں ان کے سامنے بیان کرتے ہیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں سم ہم یستیفون پھر وہ منہ مو موڑتے ہیں رکتے ہیں قل کہہ دیجئے ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن و جہرتن حل یحلقو الا القوم الظالمون کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا کھلم کھلا آ جائے کیا ظالموں کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا ببان رسول المرسلین اللہ مبشرین و منظرین اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں فمن آمن و اسلحہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون تو جو ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے والذین کذبوا بآیاتنا العذاب بما كانوا یفسقون اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ان کے گناہ کرنے کی وجہ سے نافرمانی کرنے کی وجہ سے عذاب چھوئے گا قل کہہ دیجئے لا اقول اقول لكم لكم عندي خزائن الله ولا ولا اعلم ملک کہہ دیجئے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میرے پاس غیب کا علم ہے اور نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ان اتبع الا ما یوحا الیا میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی قل کہہ دیجئے هل یستوی الاعمى والبصیر کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں افلا تتفکرون کیا پس تم غور و فکر نہیں کرتے وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم اور اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو ڈرتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کی طرف اکٹھا کیا جائے گا لئی صلاح مندون ہی ولی ولا شفیع اللہ تقون ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور کوئی سفارشی نہیں ہے تاکہ وہ بچیں ولا تتر دلین رب بلغداتی ولاشی یریدون وجہ اور نہ آپ دھتکاریے نہ دور کیجئے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اس کا چہرہ تلاش کرنے کے لیے ما علیہ من حسابہم من شعی آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں ہے وما من حساب کا علیہم من شعی اور آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ نہیں ہے فتح رودا ہوں فتقون من ظالمین تو دور کرے ان کو دھتکارے ان کو تو تو ظالموں میں سے ہو جائے گا وکزارے کا فتنہ بعدہم ببعد اور اسی طرح ہم نے بعض کو ان کے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا تاکہ وہ کہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان سے اللہ نے احسان کیا علیہ بعلم بالشاکرین کہ اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت لکھ دی ہے اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ الرَّحِيمُ کہ یقیناً تم میں سے جس نے بھی کوئی برا کام کیا جہالت کے ساتھ پھر اس نے بعد اس نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو یقیناً وہ خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے وہ آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ خوب واضح ہو جائے قل انی ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ کہہ دیجئے کہ میں منع کیا گیا ہوں کہ میں ان لوگوں اس بات سے کہ ان لوگوں کو میں پکاروں لوگوں کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اتبع تم کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا قد تو اذن یقینا میں اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا وما انا من المهتدین اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا قل انی علی بینۃ من ربی کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں وقدبتم به اور تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے ما عندي ما تستعجلون به میرے پاس وہ نہیں ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو ان الحكم الا لله حکم صرف اللہ ہی کے لیے ہے یقص الحق وہ حق بیان کرتا ہے وہ خیر الفاصلین اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے قل کہہ دیجئے لو ان عندي ما تستعجل تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا واللہ اعلم بالظالمین اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے قل کہہ دیجئے لو ان عندي ما وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جس کو ان اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا وہ یہ عالم ما فی البر والبحر اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں اور جو سمندر میں ہے وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها اور کوئی پتہ بھی نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس اور نہ ہی کوئی دانہ ہے زمین کی اندھیروں میں اور نہ تر اور نہ خشک الا فی کتاب مبین مگر وہ واضح روشن کتاب میں ہے وہ هو الذی یتوفاکم باللیل وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ وہی ذات ہے جو تم کو رات کے وقت قبض کر لیتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم دن کو کرتے ہو ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے تاکہ مدت پوری کی جائے ثم الیہ مرجعکم پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے ثم ينبئكم بما كنتم تعملون پھر وہ تم کو خبر دے گا اس چیز کی جو تم کرتے ہو